عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے مبالغہ کرنے والے شخص کو ناپسند کرتا ہے جو اپنی زبان ایسے چلاتا ہے جیسے گائے چلاتی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تریپن یہ حدیث صحیح ہے